جناب عطا رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آفت سے مراد وہ تمام ظاہری اسباب ہیں مثلا بارش یا باری ٹڈی دل آندھی یا آگ لگنا وغیرہ جو کھیت یا مال کو ضائع کر دیں سننے داود حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکہتر